شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.shahideislam.com شہید اسلام ڈاٹ کام باقی دار جو فرمایا ہے نا کہ تمہارے اوپر گناہ نہیں اس کو دیکھ کے امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ نے نا کافر گناہ نہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قصر ضروری نہیں مباح ہے امام شاف رحمہ اللہ فرماتے ہیں قصر ضروری نہیں کا ہے مباح ہے قصر کی واحد ہے اگر دو کی بجائے چار پڑھ لو تو ان کے نزدیک وہ بھی ہے جائز ہے لیکن ہمارے نزدیک قصر صرف عبادت نہیں ہے بلکہ عظیمت ہے واجب ہے قصر ہمارے نزدیک دو کے بجائے چار پڑھو گے تو گناہ گار ہو گئے باقی لئے سال جناح جو فرمایا نا یہ اظہار ہے کے لیے فرمایا شبہ ہوتا تھا کہ چار کی بجائے ہم دو رکعتیں پڑھ رہے ہیں ایک کوتاہی ہے نا بظاہر بغیر کیا ہے کوتاہی ہے اس لیے اللہ نے فرمایا اس کوتاہی کے اوپر کوئی گناہ تمہارا باقی ہم جو کہتے ہیں کہ قاصر واجب ہے تو ہماری دلی لکھو ہم کیا کہتے ہیں قصر کیا ہے واجب ہے وہ دلی لکھو صدقہ تم تو صدا بہا حدیث ہے حضرت عمر اس کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قاصر صدقہ ہے تصدق اللہ بہا علیکم اللہ نے صدقہ کیا ہے بھئی دو رکعتیں جو معاف کر دی صدقہ کیا نا فق بلو صدقہ تو لہذا اللہ کے صدقے کو قبول کرو فق بلو امر ہے یا نہیں امر کس کا فائدہ دیتا ہے تو اللہ کے صدقے کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا قبول کرو دو پڑھو روا ہو روایت مسلم کی ہے آج یہ ہے ان خفتوں یافتینک ملزین کافاروں اس کے نیچے لکھو قید اتفاقی یہ قید اتفاقی ہے احتراضی نہیں بھائی عام طور پہ ایک خطرہ ہوتا تھا کیونکہ عرب سارا کافر تھا نا یہ تو مکہ فتح کے بعد مسلمان ہوئے تو سفر کے اندر بھی خطرہ ہوتا تھا کہ کافر لڑ پڑیں اندیشہ ہوتا ہے سمجھے تو اس کے پیش نظر فرمایا چونکہ عام طور پہ تمہیں خطرہ ہوتا ہے کفار کا اس لیے چار کے کتنے دو بنا دیے کہ آگے جلدی پار اب چاہے خطرہ نہیں بھی صحیح لیکن پھر بھی چار کے کتنے پڑھو گے دو یہ قید اعتراض ہی نہیں ہے اتفاق کیا اس وقت اتفاق ہوتا تھا اگر اندیشہ کرو یہ کہ تکلیف دیں گے تم کو کافر واقعی کافر تمہارے دشمن ہیں ظاہر رہو اب اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں فرما رہے کہ کافر دشمن ہیں یہ کہتے ہیں کافر ہمارے یار ہیں خدا ہر جگہ کہتے ہیں کافر ہمارے دشمن ہے ظاہر ظہور تمہارے دشمن و اضا کن دفیع صلاط خوف کا طریقہ صلاط سفر کے بعد صلاط خوف کا طریقہ میرے محترم بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ صلاط خوف صرف حضور کے زمانے میں کی بعد میں ختم ہو گئی لیکن آئمہ اربا کا اتفاق ہے کہ صلاح خوف اب بھی پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ صحابہ کرام نے پڑھی تھی لیکن صلاح خوف ضرورت کے وقت پڑھی جاتی ہے ضرورت ہو تو نہ ہو تو آدمی صلاح خوف نہ پڑھے ایسے نماز پڑھے جیسے ہم پڑھتے ہیں مثال کے طور ہزار آدمی کا لشکر گیا ہے جہاد کرنے کے لیے تو نماز کا وقت آ گیا تو پانچ سو آدمی کو ایک امام پڑھا دے دوسرا پانچ سو آدمی دشمن کے مقابلے میں رہ جائے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ دشمن اور ہمارے فوجی مورچہ زن ہوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں لیکن بل بالف لڑائی نہ ہو رہی ہے یہ اس وقت کی بات ہے لڑائی نہ ہو رہی ہو صرف آمنا سامنا ہو تو پانچ سو آدمی دشمن کے مقابلے آ جائیں پانچ سو کو ایک آدمی نماز پڑھائے مکمل نماز پڑھائے ایک امام مستقل پھر وہ چلے جائیں دوسرے پانچ سو آ جائیں ان کو مستقل آدمی نماز پڑھائے اس کو صلاح خوف نہیں کہتے اچھی بات یہ ہے کہ ایسے کیا جائے اگر خام خواہ سارے فوجی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے کہ فلاں جی بزرگ ہے نیک ہے ہمارا امیر المومنین ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے جیسے صحابہ کرام کی خواہش کیا ہوتی تھی حضرت کے پیچھے تو پھر مجبوراً سلاط خوف پڑھی جاتی ہے ورنہ حت طلبہ کوشش کرو کہ فلاد خوف پھر مجبوراً پڑھو تو وہ جائز ہے پھر وہی صورت ہے کہ پانچ سو آدمی دشمن کے مقابلے کھڑے ہو جائیں اور پانچ سو کو امام ایک رکعت پڑھائے اب امام ایک ہے نا ایک رکعت پڑھائے جب امام ایک رکعت پڑھائے گا تو یہ طائفہ کہاں چلائے گا دشمن کے مقابلے آنا جانا معاف ہے اس صورت میں آنا جانا معاف ہے آپ کو حرکت کر رہے ہیں چل پھر رہے ہیں وہ دشمن کے مقابلے چلا گیا اب وہ جو دوسرا طیفہ تھا دشمن کے مقابلے وہ اس کے پیچھے آئیے کھڑا رہے وہ آئیں گے تو ان کو بھی کیا پڑھائے گا ایک رکعت پڑھائے گا اب فقہ کے اندر عام طور پہ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی چلے جائیں لیکن انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے چونکہ ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھ لی ہے نا تو ان کو چاہیے دوسری بھی ادھر پڑھ لیں دوسری بھی کیوں خام خواہ آنا جانا ان کے لیے زیادہ ہو آگے ہمیں نا یہ ادھر پڑھ گئے پھر یہ چلے جائیں ان کی نماز پوری ہوگی نا اور وہ دوسرا طے کا وہ آ کے اپنی رات پوری کر لیں یہ طریقہ آسان ہے زیادہ دیکھو جی سلاط خوف کا طریقہ اور جب ہوئیں آپ ان کے اندر آپ ان کے اندر ہیں یہاں سے اشارہ کیا گیا کہ حت البصاط صلاح خوف سے کیا کرو پرہیز کرو ہاں آپ ہوں یا کوئی بزرگ آدمی ہو بس قائم کرے تو ان کے لیے نماز ہو بس چاہیے کھڑے ایک طائفہ ان میں سے ساتھ تیرے اور چاہیے لے لیں ہتھیار اپنے فائضہ ساجادو بس جب ایک رکعت پڑھ لیں ساجادو کے نیچے لکھ لو سجدہ کر لیں کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکعت پڑھ لیں بس جب ایک رکعت پڑھ لیں تو ہو جائیں پیچھے تمہارے یہ دشمن کے مقابلے آ جائیں دشمن کے صرف سامنے کھڑے ہوں اگر دشمن نے لڑائی شروع کر دی تو نماز ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ تو لڑ پڑیں گے نا غلط اور چاہیے آ جائے طے دوسرا جنہوں نے نہ نماز پڑھی تھی یو سلو پس چاہیے نماز پڑھیں آپ کے ساتھ اور چاہیے لے لیں بچاؤ اپنا اور اپنے ہتھیار بچاؤ جانتے ہو زر خود یہ بچاؤ ہے ہتھیار ود اللہ زین اللہ تماقبال یہ طریقہ کیوں بتایا گیا ہے وہ اس لیے کافر موقع بین ہوتا ہے کافر کا ہوتا ہے اگر سارے کے سارے بیک وقت ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں کوئی ان کے مقابلے یہ سیدھا کریں گے تو حملہ کر دیں گے یہ اللہ ماک بال چہتے ہیں کافر لوگ یہ کہ غافل ہو جاؤ تم اپنے ہتھیاروں سے اپنے اسبابوں سے پر حملہ کر دیں تمہارے اوپر حملہ یکبار گی چنانچہ ایک دفعہ کافروں کو یہ خیال ہوا تھا اس لیے صاحب خوف کی ولا جناح علیکم اور نئی گناہوں پر تمہارے اگر ہو ساتھ تمہارے کوئی تکلیف بارش کی یا ہو تم بیمار بارش ہے کیچڑ ہے یا تم بیمار ہو تو بڑے بڑے ہتھیار اٹھا سکو گے نہیں بڑے ہتھیار رکھ دو پھر چھوٹے ہتھیاروں پہ اتفاق کرو لیکن ہوں صحیح ساتھ ہے یہ کہ رکھ دو تم بڑے ہتھیار و خود حضر اور لے لو تم کچھ نہ کچھ بچاؤ اپنا بے شک اللہ نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب ذریع کرنے والا یہ ہے جی میری عزیز صلاحت خوف ویسے پہلے آپ پڑھ چکے ہو کہ صلاحت خوف کے علاوہ بال فیل اگر جنگ ہو رہی ہے وہاں سے گولیاں چڑھ رہی ہیں تمہاری طرف سے گولیاں چڑھ رہی ہیں اور تھوڑا سا ایسے وقفہ ہو جاتا ہے پانچ منٹ کا تو پہلے پڑھا تھا نا کہ قدموں پہ کھڑے ہوئی اشارے سے نماز پڑھو اکیلے جماعت تو نہیں ہو سکتی یا گھوڑے کے اوپر سوار ہو یا گاڑی کو بگا رہے ہو تو وہاں بھی اشارے سے نماز پڑھ سکتے پہلے گزر چکا ہے فائدہ کغے تم سلاد ترغیب دوا میں ذکر ترغیب دوا میں ذکر فرمائی تو نماز کی بات تھی نماز کے علاوہ بھی اللہ کا نام لیتے رہو نماز کے علاوہ بھی اللہ کا نام لیتے رہو چلتے پھرتے ذکر کرتے رہو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا اللہ اللہ کے شیریں نست نام شیر و شکر میں شود جانم تمام اللہ کا نام کیسا میٹھا ہے محبوب کا نام جب میں یہ نام لیتا ہوں تو میری جان شیرو شکر بن جاتی ہے اللہ اللہ ایچ شیری نست نام شیر و شکر میں شواد جانم تمام خوچ شیری نست نام پاک تو خوش تر اللہ بے حیات ادراک تو یہ تو آب حیات سے بھی زیادہ میٹھا ہے اس لیے فرمایا پیدا کر رہے تھے وہ سلاد پر جب پورا کر لو نماز کو تو ذکر کر اللہ کا کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کروٹوں پہ فائزت مان آنتا حکم محافظت سلاد حکم محافظت سلاد یہ تو سلاد خوف تھی نا جہاد کے وقت لیکن جب تمہیں اطمینان ہو تو پھر نماز کو جو طریقہ ماحود ہے اس طریقے پہ پڑھو کہ نماز کو کس طریقے پہ پڑھو جو یہ آپ کا ماحول مقرر طریقہ ہے پر جب مطمئن ہو جاؤ پس قائم کرو نماز کو بے شک نماز ہے اوپر مومنین کے کتاب بمن مکتوب فرض کی ہوئی فیال بمن مفول آتا ہے نا کتاب بن بن مکتوب فرض کی ہوئی موقوطن کا معنی وقت مقرر کی ہوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بصیرت بڑی کاملا بصیرت ہے وہ قرآن پاک کو ساتھ خیال کرتے حدیث قرآن پاک وہ فرماتے ہیں دیکھو نماز کے لیے موقوط کہا گیا ہے کہ ہر نماز کا وقت کیا ہے مقرر ہے تو حت الوسا آدمی اپنے وقت کے اندر نماز کو پڑھے تو یہ جو جمع بین صلاطین کرتے ہیں نا اہل حدیث اہل مقل سمجھے بغیر ضرورت کے جمع بین الصلاطین کر دیتے ہیں <laughs> تھوڑا تھوڑی سے تو فرماتے ہیں نا یہ موقود کے کیا ہے خلاف ہے ہر نماز کا اپنا وقت مقرر ہے ولا تہنو فتغائل القوم ترغیب الکتاب ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو شہید پھر وہی جہاد کا ذکر ہے اور نہ ہمت ہارو بیچ تعاقب قوم کے قوم سے مراد کون سی قوم ہے کفار کفار کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو یعنی کفار کا پیچھا کیے رہو کفار کا پیچھا کیے رہو ہوشیار رہو ترغیب القتال ہے نہ ہمت ہارو بیچ تاقب قوم کے ان تکون و تک باقی تم کہو کہ ہم ان کے ساتھ لڑے تو زخمی ہو جائیں گے شہید ہو جائیں گے بھائی تم زخمی ہوتے ہو وہ نہیں ہوتے وہ بھی تو ہوتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ تمہیں شہادت اور زخم میں ثواب ملتا ہے ان کو ثواب نہیں ملتا تو پلہ تمہارا بھاری ہے نا ان تکون و اگر تم دردو ہوتے ہو تو وہی دردو ہوتے ہیں جیسے تم دردو ہوتے ہو لیکن وہ ترجون من اللہ یہ وجود مقتضی ہے تمہارے لیے مقتضی موجود ہے وہ کیا ہے کہ تمہیں ثواب ملتا ہے ان کو ثواب نہیں ملتا وجود مقتضی امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس ثواب کی جو امید نہیں رکھتے اور ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے تمہارے اعمال کوئی اخلاص کو حکمت والے ہیں انا انصلہ کتاب یہ حکم سلطانی کتنا نمبر ہے جی نو نمبر تو احکام ریا چودہ تھے اور احکام سلطانی نو ہیں یہ آخری آخری ہے حکم سلطانی نمبر نو فیصلے کے وقت یہ لکھ لو اس کا عنوان لکھو فیصلے کے وقت منافقین کی چال بازی سے ہوشیار رہنا فیصلے کے وقت منافقین کی چال بازی سے ہوشیار رہنا لکھ لیا جی فیصلے کے وقت منافقین کی چال بازی سے ہوشیار رہنا دیکھا جاتا ہے منافق بھی چال بازی کرتے ہیں جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں ان آیات کا شان نظور یہ ہے کہ مدینہ پاک کے اندر ایک خاندان تھا بنو وبیر اس خاندان کا ایک آدمی تھا اس نے چوری کی بعض روایتوں میں اس کا نام بشیر لکھا گیا ہے اور بعض روایتوں میں اس کا نام توغمہ لکھا گیا ہے توما بن عبیر خیر بشیر تھا چاہے توما تھا اس نے چوری کی حضرت رفا رضی اللہ تعالیٰ کو کی حضور کے جریر القدر صاحب بھی ہیں چوری کس چیز کی تھی یہ تھیلا تھا آٹے کا یہ چھوٹی بوری نہیں ہوتی چھوٹی بوری اس کے اندر آٹا تھا اور آٹا کے اندر کچھ ہتھیار تھے وہ اس نے چرائے رات کو خدا کی قدرت وہ تھیلے کے اندر تھوڑا سا کیا تھا سوراخ تھا آٹا گرتا گیا رات کو اس نے گھر رکھا پھر اس کو جب شک پڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پاؤں دیکھیں آٹا بھی گرتا ہے اس نے پھر ایک یہودی کے گھر صبح کو جا کے گیا رفا اپنے بھتیجے کے پاس ہے باقی خاندان کے پاس ہے کہ بھی چوری ہو گئی ہے پاؤں دیکھیں بس وہی آٹا تھا نا وہ گرتا گیا سیدھا سیدھا اسی بنو بیرک کا جو آدمی تھا بشیر تھا یا توما تھا اس کو جا کے پکڑا بھی تیرے گھر کے اندر اس نے کہا نہیں قسمیں اٹھا لی حالانکہ چور وہی تھا اس نے کہا آگے دیکھو آگے آٹا جاتا ہے تو آگے بھی آٹا گیا یہودی کے گھر اور یہودی کے گھر سے برآمد کر کے دے دیا اب ان کو جن کی چوری ہوئی تھی نا مدعی حضرت رفا والے انہیں شک اس پہ تھا کہ چور یہی ہے لیکن چوری کہاں سے برآمد ہوئی یہودی کے گھر سے برآمد ہوئی عام آدمی ایسے سمجھنے لگے کہ یہودی چور ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں یہ مقدمہ پیش آیا اب بظاہر اکثر مسلمان کیا کہتے تھے کہ یہودی چور ہے لیکن مدعیوں کا خدشہ یہ تھا کہ یہی چور ہے تو حضرت کا خیال بھی اسی طرف ہوا کہ چونکہ چوری برآمد کہاں سے ہوئی یہودی سے اکثر لوگ بھی یہی کہتے تھے تو میرے حضرت کا میلان بھی اسی طرف ہو گیا اب میں بریلیوں سے پوچھتا ہوں کہ بریلوی صاحبان آپ کے نزدیک تو حضور عالم الغیب اور حاضر ناز تو آپ تو فرما دیتے کہ میں عالم الغیب حاضر ناظر ہوں سمجھے تو چوری کر رہا تھا تو گھر لے گیا آپ کہہ سکتے تھے یا نہیں تو معلوم ہوا ہمارے حضرت عالم الغیب نے جو کہتے ہیں کہ عالم الغیب ہیں ان کے نزدیک سمجھو حضور کو پتہ ہی تھا کہ یہ چور ہے اور حضور غلط رعایت کر رہے تھے یہ تو ان سے سوال کرو تو یہ حضور پھر غلط رعایت کر رہے تھے نا ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ حضرت چونکہ عالم الغیب نہیں تھے اس لیے حضرت کا میلان اس طرح ہوا کہ چوری وہاں برآمد ہوئی دوا بھی زیادہ کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیا نازل فرمائی سمجھے ان کو بھی تنبیہ کی گئی جو چور کے طرف دار تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی تنبیہ فرمائی کہ آپ کا تھوڑا سا میلان ہو رہا تھا تو بڑے لوگوں کا تھوڑا میلان جو ہے وہ بھی ایک بہرحال تکثیر ہوتی ہے آپ اس میں استغفار کریں نبی کریم صاحب صاحب کو فرمایا گیا دیکھو میرے حضرت بریلوی صاحبان تو عجیب ہیں مولوی احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے ملفوظات اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرید گیا اپنے پیر کے پاس تو پیر صاحب نے مرید کو کہا بھائی کو یا سچ شرم بھی کیا کرو پیر صاحب نے مرید کو کیا کہا کچھ ذرا شرم بھی کیا کرو رات جو تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو دوسری بیوی تیری جاگ رہی تھی تو خیال کیا کرو اس کے سامنے ہم بستری نہ کرو اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا تو حضرت نے فرمایا ایک چار پی خالی تھی نہ وہاں کرنے تھی یعنی نے کہا ہم اس پہ تھے مطلب یہ ہے کہ پیر صاحب اتنا حاضر ناظر ہے کہ مریدوں کے یہ حرکات بھی دیکھتا رہتا ہے قربان جائیے ہاں یہ پیر کو مقام دے رہے بڑا اونچا مقام دے رہے لکھا ہوا ہے باقاعدہ لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے دیکھو جی یہ حکم سلطانی نمبر کتنے ہے جی نو بے شا اتاری ہم نے تیری طرف کتاب ساتھ حق کے حکمت انزاد کیوں اتاری حکمت انگار تاکہ فیصلہ کریں آپ درمیان لوگوں کے ساتھ اس طریقے کے کہ جتلایا تجھ کو اللہ نے جب دکھلایا سے مراد کا ہے جتلایا طریقہ ولا تقل اور نہ ہو تو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والا خائنین کا کا لکھنا ہے دغا باز دکھ باز منافق اور نہ ہو تو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا حضور کا تھوڑا سا میلان ہوا تھا نا اکثریت بھی ادھر آ گئی اور معافی منگ اللہ سے اللہ سے کیا معافی آپ دیکھو جی تحجد کو چھوڑ دینا ایک عام آدمی تحجد نہ پڑھے کوئی گناہ ہے تحجد نہ پڑھے تو کیا وہ کوئی گناہ نہیں نہ کبیرہ نہ صغیرہ لیکن ایک آدمی کا اونچا مقام ہو اور وہ تحجد نہ پڑھے تو روتا رہتا ہے کسی وجہ سے تحجد ناغا ہو جائے تو کیا روتا رہتا ہے کہ ہائے تحجد ناغا ہو گیا استفار کرتا ہے بار بار یہی ہے جو فرماتے ہیں بزرگان دین کہ حسنات البرار سیات المقربین استفار کرو اللہ سے بے شک اللہ تعالیٰ ہیں بخشنے والے مہربان بلا تو جا دے اور نہ جھگڑا کر تو ان لوگوں کی طرف سے جو دغا رکھتے ہیں اپنے دل میں یختانون کا منع دغا رکھتے ہیں دھوکھا دغا منافقت اپنے دل میں بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے اس شخص کو جو دغا باز ہے گناہ گار ہے یہ چھپتے پھرتے ہیں لوگوں سے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ چور کا خاندان تھا نا وہ رات کو مشورے کرتا رہا کیا کہ کس طرح اس کی جان چھڑائے چھپتے پھرتے ہیں لوگوں سے اور نہیں چھپ سکتے اللہ سے اور وہ اللہ تو ان کے ساتھ ہے کہ جو بھائی تم جب رات گزارتے ہیں ناپسندیدہ باتوں میں مالا جرزا من القول کا معنی آسان کر لو کیا ناپسندیدہ بات جب رات گزارتے ہیں ناپسندیدہ باتوں میں اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے کرتے ہیں احاطہ کرنے والا گھیرنے والا ہا ان تم ہا اولا زجر مجادلین جن لوگوں نے ظاہر طور پہ دیکھ کے او منافق کی قوم کی کیا کی تھی امداد کی تھی ان کی طرف سے جھگڑے تھے ان کو تنبید کی جا رہی ہے ان مسلمانوں کو جو اس منافع کی طرف سے اور اس کی قوم کی طرف سے جھگڑے تھے کہ یہ چور نہیں ہیں زجر مجادلین خبردار تم یہی لوگ ہاؤ لائق نیچے لکھو طرف دار جنہوں نے طرف داری کی تھی زجر مجادین اور ہاؤ لائق کے نیچے طرف دار لکھنا ہے خبردار تم یہی طفدار جھگڑے ہو ان سے کن سے منافق اور اس کی قوم سے دنیا دنیاوی زندگی میں پس کون جھگڑے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے نیچے لکھو مجادلہ لسانی زبان کا مجادلہ جیسے وکیل کرتے ہیں عدالت کے اندر وکیل نہیں کھڑا کرتے تو مجادلہ کرتے ہیں نا زبان سے بحث کرتے ہیں کیا ہاں۔ بس کون بحث کرے گا اللہ تعالیٰ کی دربار میں ان کی طرف سے دن قیامت کے امن یقون علیہ وکیلا یہ مجادلہ عملی ہے پہلا مجادلہ لسانی یہ مجادلہ عملی یا کون ہوگا ان کے لیے کام بنانے والا یعنی بھاگ دوڑ کرنے والا و میاں مرسو ترغیب توبہ اب توبہ کی ترغیب دی گئی کہ چاہے متعدی گناہ کرو یا غیر متعدی گناہ کرو توبہ کرو متعدی گناہ وہ ہوتا ہے جس میں دوسرے کا نقصان ہوتا ہے جیسے چوری کا ہے متعدی گناہ ہے اور غیر متعدی گناہ وہ ہے کہ اپنا نقصان کرے جیسے نماز چھوڑ دو تمہارا اپنا نقصان ہے فرمایا ترغیب توبہ لکھی ہے فرمایا و عمل اور وہ شخص کے کرتا ہے متعدی گناہ سو کے نیچے لکھو متعدی گناہ جیسے چوری یا ظلم کرتا ہے فقط اپنی جان پہ غیر متعدی گناہ پھر معافی مانگتے اللہ سے تو پائے گا اللہ کو غفور رہی اس کے علاوہ عام قانون بھی یہی ہے کہ جو آدمی کماتا ہے گناہ کو تو کسب کرتا ہے اپنی ذات پہ اس کا وبال کس پہ ہوتا ہے خود اس پہ دوسرے کو تھوڑا نقصان دیتا ہے اور ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے گناہ کو اور حکیم ہیں سزا دیتے ہیں تو پوری سزا دیتے ہیں فیل الحکیم لا یخلو الحکمہ یہ تو تھا خود جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا اس کا انجام بعض وہ ہیں کہ گناہ خود کرتے ہیں تہمت دوسروں کو لگا دیتے ہیں اب اس کا انجام لکھ لو وہ میں یکسب خطیتاً انجام افطرا انجام افطرا اور وہ شاخ کے کرتا ہے سغیرہ خطیت ان کے نیچے لکھو صغیرہ گناہ اسمن کے نیچے لکھو کبیرہ گناہ اور وہ شخص کے کرتا ہے صغیرہ گناہ یا کبیرہ گناہ پھر تہمت لگاتا ہے ساتھ اس کے کس کو بری کو تو اس نے اٹھایا بہتان اور گناہ سری یہ کیا لکھا ہے آپ نے جامع طرح تو انہوں نے منافق کی قوم نے افطرا بھی باندھا تھا نہیں وہ یہودی پہ تہمت لگائی تھی ولا فضل اللہ علیہ کا تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب میرا تجھ پہ فضل ہے کرم ہے ورنہ یہ منافق اور اس کی قوم آپ سے غلط فیصلہ کروا رہے تھے جھوٹی قسمیں اٹھا کے کیا کروا رہے تھے غلط فیصلہ کرا رہے تھے تو میں نے آپ پہ کرم کیا تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پہ اور اس کی رحمت البتہ ارادہ کر چکا تھا ایک گروہ ان میں سے این ذلو کا یہ کہ غلطی میں ڈالیں آپ کو یہاں گمراہی کا منع نہیں کرنا یا معنی کا پورا خیال کیا کرو حضرت کی شان کے مطابق گمراہی کا منع نہیں کرنا کیا منع کرنا ہے یہ کہ غلطی میں ڈال دیں آپ کو جھوٹی قسمیں اٹھا کے غلط فیصلہ کرائیں حالانکہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں نقصان دے سکتے آپ کو کچھ بھی اور اللہ تو کریم ہیں جنہوں نے اتارا اللہ نے آپ کے اوپر کتاب بھی قرآن حکمت حدیث بھی اور سکھائے تو اس کو وہ آکام ماں کے نیچے گالی جی وہ آکام کہ لم ان تعلم آپ نہیں جانتے تھے پہلے معاف سے مراد شریعت کے حکام ہے کیا شریعت کے حکام ہے آپ بریلوی صاحبان کہتے ہیں معاف مراد جی عام ہے وہ تو ہمارے مطالعب علامہ کم عالم تک پھر ہم بھی عالم الغیب ہیں اگر ساری چیزیں ہوں تو ان سے پوچھو کہ حضرت ایٹم بم بھی بناتے تھے جی کمپیوٹر اللہ کے بنتے اللہ کا نبی شریعت بتلا کام کہتے ہر چیز جی، و کان فضل علیہ کا عظیمہ اور ہے فضل اللہ کا تیری پر بڑا شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر www.shahideislam.com